سیدنا عمر بن افسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول وضو کے بارے میں مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو آدمی بھی وضو کا پانی قریب کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور ناک کو جھاڑتا ہے مگر جب وہ ناک کو جھاڑتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے منہ اور نتنوں سے گناہ نکل جاتے ہیں پھر جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوتا ہے تو داڑھی کے کناروں سے پانی کے ساتھ اس کے چہرے کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں پھر جب وہ کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھوتا ہے تو انگلیوں کے پوروں سے بازوؤں کی غلطیاں نکل جاتی ہیں پھر جب وہ اپنے سر کا مساح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ اس کے سر کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ٹخنوں تک پاؤں دھوتا ہے تو اس کی انگلیوں کے کناروں سے اس کے پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں پھر جب وہ کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرتا ہے جو اس کے شایان شان ہوتی ہے اور پھر دو رکتیں ادا کرتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا ابو ماما نے کہا اے امر بن افسا ذرا اپنی کہی ہوئی بات پر غور کرو کیا تم نے یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں کیا بندے کو یہ سب کچھ ایک مقام پر ہی عطا کر دیا جاتا ہے سیدنا عمر بن افسا رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو امامہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یا دو یا تین دفعہ سنا ہوتا تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سات یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ سنا ہے حدیث نمبر پانچ سو ستتر مسند احمد